ہمیں علی بن مسیر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں محمد بن قیس نے علی بن ربیہ سے خبر دی انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سابقہ حدیث کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اٹھاون